ایک دو پہر میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا ایک دو پہر میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا اللہ کیا جگہ تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگہ تھا جناب حسین کا زخمی بدن فرا کے پسر تشنگی اللہ زخمی بدن فرا کے پسر تشنگی الم تنہائی فوج شام کا نرغان ستم و اقربا کے بچھڑنے کا دل میں غم خیمے سے آ رہی تھی سدائے بکا بہم اللہ کیا جگہ تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگہ تھا جناب حسین کا جب آئے ن لینے کو ابا کے با وفا حسرت سے ان کو دیکھ کے شبیر نے کہا جاؤ سدھارو بھائی نگے بان ہے خدا ہم جانتے ہیں دور نہیں آپ سے قضا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا جس وقت استغاثہ عباس آپ کو سنا جاتے تھے رن میں ٹھوکر کھاتے شہے ادا نا کہا ایک سمت میں بازو پڑا ملا دل تھام کر حسین نے اس کو اٹھا لیا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا بھائی کے بعد رنگ گیا نوجوان پسر برچھی نے ٹکڑے کر دیا اس کا دل و جگر پہنچے قریب لاش کے اور بیٹھے ہاتھ پر برچھی جگر سے کھینچی تو ہاتھ نے دی خبر اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا ایوب دیکھو صبر شہن شاہ کر بلاؤ تنخواہ جوان لال کلا شاہ اٹھا لیا ہاتھوں پہ لے کے خیمے کی جانب جری چلا دیکھا نہ ہوگا ایسا کسی دل کا حوصلہ اللہ کیا جگا تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگا تھا جناب حسین کا سب فوج قتل ہو گئی اب کوئی بھی نہیں نرگا کیے ہیں شام کے یاد آؤ دین برسا رہے ہیں تیروں کو ہر سمت سے نہیں ہاتھوں پہ اپنے لاتے ہیں بانوں کا میں جبھی اللہ کیا جگہ تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگہ تھا جناب حسین کا میں دام شیر خوار کو لائے جنی حسین کھویا سپاہی شام میں اپنا سکون و چین پیکا گلے سے لکھتا ہوا کر رہا تھا بین کس صبر سے جدا کیا وہ شاہ مشرقین اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا دفنا کے شیر خوار کے لاشے کو شاہ دی آئے قیام زینب نب کل سوم کے کری لپی سکینہ قدموں سے دل سوکھتا بابا نا آپ جائیے کہتی تھی میں جبھی اللہ کیا جگہ تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا لپتا کے اپنی بیٹی کو سرور نے یہ کہا سب ہو گئے و ایزا میرے جدا ہم جائیں قتل گاہ میں ہے یہ مرضی خدا رن کو سدارے کہتے ہوئے شاہ اللہ کیا جگر تھا جناب حسین کا اللہ کیا جگر جناب حسین کا کیا جناب حسین کا اللہ کیا جگر کا جناب حسین کا اللہ کیا جگر کا جناب حسین کا اللہ کیا جگر کا جناب حسین کا اللہ کیا جگر کا جناب حسین کا